اور ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں پھر بھی اللہ کے کرم سے پچیس لاکھ سے زیادہ مجمع بھی رمضان میں تھا تو دل جب بڑے ہوتے ہیں نا تو آدمی ہر ایک کو سما لیتا ہے تو تھوڑے اور آگے بڑھ جاؤں لیکن یہاں جگہ ہے ہر آدمی اپنے آگے کی جگہ کو پور کر لو اور جو باہر ہے وہ سب اندر آ جاؤ برکت تو اسی کو کہتے ہیں نا مولانا ابراہیم صاحب یوں کہتے ہیں برکت کا کوئی ترجمہ نہیں ہے برکت تو برتنے کی چیز ہے یار بہت برکت ہو گئی عمر میں برکت ہو گئی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اڑتالیس سال کی تھی کتنا کام کیا کتنی کتابیں لکھی کتنے گھنٹے ایمان یقین کی بات کرتے تھے کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں اور ایسا بیان کرنے والا اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو سمجھانے والا اللہ پاک نے ان کا ایک ذریعہ بنا دیا پڑھو الحمد لك لك والملك لا لا شريك شريك لبيك لبيك لبيك اللهم لك لبيك الحمد والنعمت لك لك والملك لا لا شريك شريك لبيك لبيك لبيك اللهم ون لبيك الحمد لك لك لا اللہ پاک ہمارے اور آپ کے لبے کے پڑھنے کو قبول فرما یہ قبول ہے تو ہی تو بیت اللہ میں اور آپ جا رہے ہیں اگر قبول نہیں ہوتے تو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دنیا میں ارمان لے کر کے بیت اللہ ایک مرتبہ دیکھ لے وے وہ دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ اللہ پاک نے ہماری لبے ابراہیم علی صلاحت وسلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور اللہ سے دعا کرنا سکھلایا ہر عمل کے پیچھے عمل کو قبول کرنے کی دعا ہے اے اللہ تو ہماری نماز کو قبول فرما تو تو اللہ قبول کرے گا ایک آدمی اکڑ کے ارے میری نماز تو کیا نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوری رات پیرے مبارک میں ورم آ جایا کرتے تھے اور آپ اللہ کے سامنے آجیزی کے ساتھ یوں کہتے تھے ماں ابد نہ عبادت اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے ایسا تو میں نے حق ادا کیا ہی آپ نے نبوت کا کام کیا ختم نبوت والا کام کیا لیکن اللہ پاک کی طرف سے بے حمد رب کا وسط ان کا نہ صحابہ کرام کے خوش ہو گئے کہ اس میں بشارت ہے ورأيت الناس يدخلون في دين الله اللہ قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے کسی نے کہا کہ ابو بکر یہ تو ہنسنے کا اور خوشی منانے کا موقع ہے ہماری قربانی کے نتیجے پر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم قبیلے کے قبیلے کو ایمان اور اسلام کی طرف متوجہ کریں گے لیکن ابو بکر صدیق سمجھ رہے تھے کہ قرآن نے یوں کہا ہے فصب فر ہو ان کا نابا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ کی تعریف بیان کرو اور تم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو ہر عمل کے آخر کے اندر توبہ اور استغفار ہوتی ہے ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں نماز سب سے بڑی عبادت ہے نماز بولو اور نماز کا چھوڑ دینا اکبر القبائر ہے کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گنا نماز کا چھوڑنا ہے تو جو آدمی نماز میں رکو کرے گا سجدہ کرے گا قرات کرے گا قیام کرے گا اللہ کے قدموں کے بیچ میں اس کی پیشانی رہے گی جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں کے بیچ میں اس کا سر رہتا ہے اور کھانا نہیں بیٹھنا نہیں چلنا نہیں اٹھنا نہیں بولنا نہیں پتہ نہیں سب چیزوں سے اللہ نے روک دیا اور آدمی روک جاتا ہے بولو نماز میں کھاتا ہے پیتا ہے بولتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے سب بند اتنی اچھی عبادت کرنے کے بعد آخر میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھوائی اور اس کے بعد کیا کہا اللہ انی ظلم تو نفسی اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ارے بھائی ظلم کیا نماز پڑھی قرآن کی تلاوت کی رکو کیا سجدہ کیا لیکن اللہ پاک کی طرف سے تعلیم ہے اس لیے دوستوں بزرگوں اللہ پاک نے ایک موقع میرے کو اور آپ کو دیا ہے اور یہیں سے نیت اور عزائم کر کے جاوے کہ انشاءاللہ خوب اچھی سے اچھی عبادت کریں گے اچھے سے اچھا سیکھ کر کے جائیں گے حج بھی سیکھیں گے عمرہ بھی سیکھیں گے طواف بھی سیکھیں گے مینا عرفات اور مزدلفہ کے حاضری کو بھی سیکھیں گے اور عصر کی نماز کے بعد جیسے مدینہ منورہ کے کچھ فضائل بیان ہوئے کچھ آداب بیان ہوئے ہم یہیں سے اس کی مشق کریں اور آپ کہو گے کہ ہم تو سب اللہ مت الدہر ہے ایک مجلس میں سب یاد ہو جائے گا ارے بولو یاد ہو جائے گا تو کیا کریں گے آئندہ جمعہ سنیچر اتوار ہمارا ویارہ میں تین دن کا حاجیوں کا جوڑ ہے کتنے دن کا اس میں نیت کرو انشاءاللہ ہم سب پہنچیں گے کون کون پہنچے گا اچھا میں ابھی برما جا کر آیا تھوڑے دن پہلے تو میں نے برما والوں کو تین باتیں بتلائی کہ تمہارے اندر تین خوبیاں میرے کو بہت اچھی لگی ایک تو تم شروع سے آ کے بیٹھ جاتے ہو آخر تک بیٹھے رہتے ہو اور درمیان میں بات نہیں کرتے تو میں آپ کو بھی سنا ہوں دو ہزار پچیس کے حاجیوں میں بھی تین خوبیاں ہیں ایک تو انشاءاللہ یہ جمعہ کے دن صبح دس بجے پہنچ جائیں گے دوسری دعا تک انشاءاللہ رہیں گے اور درمیان میں آنا جانا نہیں کریں گے ارے بولو انشاءاللہ کرو گے تو کچھ سیکھو گے ورنہ ابھی کل کل اس وقت کے اندر ہم لوگ بیت اللہ میں تھے اور ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اس نے کہا مولانا آپ کی جماعت یہاں آنی چاہیے میں نے کہا آئے گی انشاءاللہ کیوں ایسا تو کہتا ہے بولے ایک آدمی کئی دنوں سے طواف کر رہا ہے اور مقام ابراہیم کو پوسا دے کر اس نے طواف کی ابتدا کی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا ارے بھائی صاحب حضرت اسود کو بوسا دینے کا ہے مقامی ابراہیم کو تو نہیں مقامی ابراہیم کس کو کہتے ہیں تلبیہ کس کو کہتے ہیں ایا میں کس کو کہتے ہیں رمی جمار کس کو کہتے ہیں بولا ان کو سب معلوم ہے ارے بولو میں تو بھی کچھ لفظ بولے ورنہ معلم الحجات کے اندر شروع میں سو سے زیادہ الفاظ اس کی لغت بیان کی کہ رمی جمار کس کو کہتے ہیں تلبیہ کس کو کہتے ہیں مسا کس کو کہتے ہیں متاب کس کو کہتے ہیں سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی صاحب تو مقام ابراہیم کو بوسا دیتا ہے بولے ہاں میں نے سنا تھا مجلس میں نہیں آیا انوار کی مجلس میں بولو اور ویارا بھی نہیں آیا وہ تو کسی سے سنا تھا کہ گرین لائٹ کے سامنے جو پتھر ہے نا اس کو بوسا دینے کا تو دیکھو مولانا اس کے سامنے گرین لائٹ ہے اب گرین لائٹ تو جہاں بیٹھو گے وہاں کے سامنے پڑے گی اب وہ حضر اسود کو بوسا دینے کی جگہ پر کہاں کا موسا دے رہا ہے مقامی ابراہیم کا کیوں کیوں انوار میں نہیں آیا تھا ارے بولو نہیں یار جو لوگ انوار میں نہیں آئے ہیں وہ تو ایسا ہی کریں گے نا اور جو لوگ ویارہ میں تین دن کی شرکت نہیں کریں گے وہ بولو ایسا ہی کریں گے ہم لوگ ایک مرتبہ بہت پہلے نائنٹی فور میں سابو صدیق مسافر خانے میں تھے تو ایک آدمی آیا مولانا احرام کی حالت میں کھانا کھا سکتے ہیں میں کیا کھا سکتا پھر میں لیپ میں اوپر جا رہا تھا گیارہویں مالے میں ہمارا روم تھا تو لیپ میں آیا مولانا کھانا کھا سکتے احرام کی حالت میں میں کیا کھا سکتا پھر کمرے میں آیا مولانا احرام کی حالت میں کھانا کھا سکتے ہیں میں نے کہا کھا سکتے پھر جمعہ کا دن تھا تو ہم جامع مسجد میں گئے وہ پیچھے پیچھے آئے اور آ کر میرے کو کہنے لگا مولانا احرام کی حالت میں کھانا کھا سکتے ہیں میں نے کہا تو ہماری کوئی مجلس میں بیٹھتا تو ہے نہیں تو پھر یہ سوال الٹے سلٹے پیدا ہوں گے کہ نہیں اس لیے نیت کرو انشاءاللہ حج سیکھ کر کے کریں گے کرو گے حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد دوسرا حج تمتو اور تیسرا حج خیرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا ہے آپ نے حج قران کیا ہے آپ نے چار عمرے کیے کتنے حج افراد کا معنی صرف احرام باندھنا حج کی نیت سے آپ نے زہر کی نماز کے بعد اثر کے پہلے عمرے کی بات سنی نا ارے بولو اس میں عمرہ نہیں آئے گا حج افراد کرنے والا یہیں سے احرام باندھے گا حج کی نیت سے اس میں عمرہ نہیں ہوگا حج بدل کرنے والے حج افراد کریں گے اور میقات کے اندر معلوم ہے میقات کس کو کہتے ہیں اور کتنی میقات ہے ارے بولو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں تو جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں حرم کے باہر اور میقات کے اندر اس کو ہل کہتے ہیں ہل اور وہاں کے رہنے والے کو ہلی کہتے ہیں اگر ان کو بھی حج کرنا ہے تو وہ بھی حج افراد کریں گے حج بدل کرنے والے ان کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ بھی بولو حج افراد کریں گے افراد کا معنی یہیں سے احرام باندھنا حج کی نیت سے ہاں جانے کے ساتھ ایک طواف قدوم کریں گے کیا کریں گے طواف قدوم کا کرنا سنت ہے فرض واجب نہیں ہے اب ان کا احرام چلے گا چلے گا چلے گا مینا عرفات مزدلفہ اور یہ تمام حج کے امور پورے ہونے تک پھر اپنا احرام چھوڑے گا ایسا حج کرنے والا مفرید کہلائے گا کیا کہلائے گا ذرا بولو نا آپ کو بھی وہاں جا کر سکھانا ہے اور یہ نیت کرو انشاءاللہ اس سال کے پچیس تیس لاکھ حاجیوں کا حج انشاءاللہ ہم سب مل کر صحیح کرائیں گے کراؤ گے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک سال حجاج کرام کا حج صحیح ہو گیا تو اللہ پاک پوری دنیا میں ہدایت کی لہر کو ہم کر دے گا اللہ کرے وہ سال یہی سال ہو اور خوش قسمت میں اور آپ کئی سال کے اندر حج کرتے کرتے اللہ پاک تمام کے حج کو صحیح کراوے اور اس کا ذریعہ اللہ پاک میرے کو اور آپ کو بناوے تو اس کو حج افراد کہیں گے اور ایسا حج کرنے والا مفرد کہلائے گا دوسری قسم حج کران اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کران کیا کران کا معنی ملانا کران کا معنی کس کو ملائیں گے بولے عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں دونوں کو ملائیے عمرے کی نیت اور حج کی نیت ایک ساتھ احرام ایک ہوگا نیت دونوں کی ہوگی اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں ایسا ایسا حج کرنے والا قارن کہلائے گا کیا کہلائے گا قارن اور یہ حج کر اس کو حج کران گے عمرے کے تین عمل کرے گا عمرے کے کتنے عمل ہے ٹوٹلی چار ہے سب کو یاد ہے ارے بولو سب کو یاد ہے کون کھڑے ہو کے بتلائے گا ماشاء اللہ اللہ ہر آدمی کو تمنا یہ ہوتی ہے عید کے دنوں میں ہر سال دو مرتبہ عید کی نماز پڑھتے پھر بھی ہم سب کی عید کی نماز کے پانچ منٹ پہلے دو منٹ پہلے سب کی نیت کیا ہوتی ہے ارے بولو امام صاحب ہم کو ترتیب بتلا دے رہے جبکہ سال میں دو مرتبہ پڑھتے تیس سال میں سٹھ مرتبہ پڑھا تو یہ تو زندگی میں پہلی مرتبہ حج میں جا رہے اس میں سے پہلی مرتبہ کون کون جا رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھو ماشاء اب وہ یوں کہہ دے رہے کہ ہم تو سب نہیں جنہوں نے کتاب لکھی نا کتاب ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حج کی کتاب لکھی اور الٹا طواف کر رہے ہیں کرنا چاہیے اسی لیے ہاتھ سے اور یہ الٹا طواف کر رہے ہیں کسی نے پکڑ کر کہا میاں جی طواف کیسے کرنا وہ بھی معلوم نہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علی کی کتاب کا مطالعہ کر کے آتے تو یہ غلطی نہیں کرتے وہ کون تھے ارے بولو وہ خود تھے یعنی بازے مرتبہ بھول ہو جاتی آدمی کی ہیکڑی اس میں چلتی نہیں کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں ایک مرتبہ ہم لوگ گئے تائف سننے کی بات ہے میکات کے باہر چلے گئے اب جب بھی مکے میں داخل ہونا ہے میکات کے اندر کراس کر کے آنا ہے تو یا تو عمرہ یا تو حج کا احرام باندھنا پڑے گا ہم بغیر احرام کے آ گئے اور ایک مولانا تھے میرے ساتھ جو بڑی کتاب پڑھاتے تھے جب ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو ایسا لگا کوئی بوجھ لگتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہمارے الیاس بھائی بلسار کے جو مکہ مکرمہ میں رہتے رہے انتقال ہو گیا وہ میرے کو پوچھنے لگے مولانا کہاں سے آیا میں نے کہا تائف جا کر آیا تائف حضرت شیخ نے پہلا قصہ بیان کیا ہے نا تائف کا اور ہر مسلمان کو شوق ہوتا ہے کہ تائب جا کر دیکھے تو میں نے ذرا دبا کر کہا تائب جا کر آیا میرے کو کہنے لگے احرام تو باندھا نہیں او ہو ہمارے ساتھ مولانا تھے ان کی اہلیہ بھی تھی میں نے کہا مولانا تین سو تین سو چھ سو ریال دے دو دم لگ گیا کہے کا دم میں نے کہا بغیر احرام کے ہم آ گئے انہوں نے نکال کے دیے بڑی کتاب پڑھاتے تھے میں یہ آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کو تو سب کچھ آتا ہے تو پھر میں نے ان کو یوں کہا کہ مولانا آپ حج کے ابواب پڑھاتے بولے ہاں میں نے کہا اس کے پیسے نہ لگے اور آپ کے پیسے بچ جائے اس کی کوئی شکل ہے بولے کوئی شکل ہی نہیں ہے ہم تو بغیر احرام کے آ گئے میں نے کہا ایک شکل ہے بولے بتاؤ نہیں آپ چھ سو روپئے بچ جائیں گے میں کیا واپس چلے جا اپنے اور جا کر میقات کے بعد جا کر احرام باندھ کر آ جائیں گے تو ہمارے اوپر دم سابت ہو جائے گا بولے پھر دیر کا ہے کہ چلو ابھی پھر ہم گئے تینوں ابھی تو داخل ہی ہو رہے تھے اور پتہ چلا نہ کھانا کھایا نہ کمرے میں گئے واپس چلے ایک بچے نے کہا بیس ریال لوں گا آنے جانے کے ارے بھائی بیس ریال سستا سودا ہے ہم تینوں کے ہو کر کتنے ہو جاتے نو سو نو سو ریال تو ہم بیس ریال میں جا کر واپس آ گئے اور اب احرام باندھ کر آئے میں نے کہا بولا نہیں آپ کے چھ سو روپئے واپس شریعت یوں کہتی ہے کہ جس میقات سے بلکہ کسی نے اور بھی لکھا ہے کہ کہیں بھی میقات میں چلا جاوے اور احرام باندھ کر واپس آ جاوے تو اس کے اوپر دم ساقب ہو جاتا ہے اگر یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو بولو کیا ہوگا ارے بولو اس لیے بہت ضروری ہے ہم ایک مرتبہ مزدلفہ جا رہے تھے رات کے بارہ بج گئے بہت سے لوگ پہلے سے جا کر مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ کر سو گئے اور احرام کی چادریں اوڑھ کر سو گئے ٹھنڈی بہت بہت ٹھنڈی تھی تو بولو جب چادر اوڑھ کے سو جائیں گے تو کیا لگے گا ارے بولو نہیں یار تو میرے ساتھ ایک بغیر فتوے کے بغیر مدرسے کے مفتی سے جیسے آپ نے فتوا دیا نا دم لگانے کا ارے بولو نا یار تو انہوں نے کہا مولانا یہ سب کو اٹھا کر کہہ دو تمہارے اوپر دم لگ جائے گا میں نے پوچھا کہ دم بولے سب اوڑھ کے سوئے ہیں جیسے آپ نے کیا لگ آپ نے کہا نا کیا لگ جائے گا میں کہتا ہوں دم نہیں لگے گا میں نے کہا بھائی کا دم لگاتا ایک آدمی بارہ گھنٹے اوڑھ کر کے سویا کتنے گھنٹے تو اس پر دم لگے گا اور بارہ گھنٹے سے کم ایک دو گھنٹے اوڑھ کے سویا تو کیا لگے گا سب کے فطر اب یہ رات کے بارہ بجے بھی سوئے ہیں اور ساڑھے چھ بجے تو ہم سب عرفات میں تھے یہ چل کر آئے ہوں گے تو کوئی نو بجے کوئی دس بجے کوئی ساڑھے دس بجے کوئی گیارہ بجے تو ان کو تو ایک ڈیڑھ دو گھنٹے لگے اور تو کہتا ہے سب پر دم لگا دو تو سب پر دم نہیں لگے گا سب پر کیا لگے گا اور اگر کوئی آدمی ایک گھنٹے سے بھی کم اس کو تو سب کے فکر بھی نہیں لگے گا تو یہ مسائل کی واقفیت کے لیے ہم تمام کو ابھی سے محنت کرنی پڑے گی تاکہ اللہ کرے ہمارا حج بھی صحیح ہو جاوے ورنہ لوگ کیا کریں گے کہوں ایک آدمی آ کر کہنے لگا یہ بیت اللہ ہے نا یہ اللہ میاں کی قبر ہے ہم لوگ احمد میں تھے حاجیوں میں ایک آیا آدمی بھائی یہ دو چادر لے کر آیا میرے کو احرام پہنا دو احرام پہنا دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری دو چادر اور اپنی بیوی کو لے کر آیا بولے میری بیوی کی دو چادر ہے میں نے کہا تو انوار میں نہیں آیا ہوگا اس لیے کہ مستورات کے مستورات کا احرام کیا ہے بولو ان کے سلے ہوئے کپڑے ہیں تو آپ آئے تو آپ کو پتا چلا لیکن جو نہیں آئے گا وہ تو احرام کی دو چادر لے کر آئے گا کہ لو میری بیوی کو بھی پہنا دو اس لیے ہم تمام کو حج سیکھ کر کے کرنے کی ضرورت ہے نیت کرو انشاءاللہ حج بھی سیکھیں گے نماز بھی سیکھیں گے شادی بیاہ بھی سیکھیں گے تجارت کاروبار بھی سیکھیں گے اور پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی انشاءاللہ ہم سب سیکھیں گے کون کون سیکھے گا گھر بیٹھے آ جائے گی ارے بولو گھر بیٹھے آ جائے گی اس کے لیے تو کیا کرنا پڑے گا قربانی دینی پڑے گی سیکھنا پڑے گا ایک آدمی گھڑی بنانے کے لیے سوچے ہم لوگ آسٹریلیا میں گئے میں کے کیا کرتا ہے بولے کہ میں کورس کرتا ہوں کورس میں سمجھا کمپیوٹر کا کورس کرتا ہوگا کورس تو وہی ہے نا بجلی لائٹ مین کا کورس کرتا ہوگا سی اے کا کورس کرتا ہوگا ایم اے کا کورس کرتا ہوگا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا کائے کا کورس کرتا ہے بولے جھاڑو دینے کے سیکھنے کے چھ مہینے کا میں کورس کرتا ہوں کیا سیکھنے کا اور چھ مہینے کے میں نے پیسے بھرے جھاڑو کیسے دینا بولے یہ کورس کی ضرورت ہے جب آدمی جھاڑو دینے کے سیکھنے کے لیے چھ مہینے لگاتا ہو تو پورا دن سیکھنے کے لیے اس کو بولو وقت لگانا پڑے گا کہ نہیں تو نیت کرو انشاءاللہ ہم حج کے مسائل کو اچھی طریقے سے سیکھیں گے ہماری بات چل رہی تھی قرآن کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کران کیا اور آپ نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر کے اس کو کران کہتے اور ایسا حج کرنے والا قارن کہلائے گا وہ تین عمل کرے گا کتنے کرے گا عمرے میں چار عمل ہیں احرام باندھ کر نیت کر کے لبیک کا پڑھنا بیت اللہ کے ساتھ چکروں کا طواف آٹھ بوسے کے ساتھ دو رکعت واجب الطواب کی پڑھنا تیسرا صفا مروا کے ساتھ چکروں کی صحیح کرنا اور چوتھا الگ کرنا لیکن قرآن کرنے والا چوتھا عمل نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا بولو اس نے حج کی بھی نیت کی ہے اور حج کا احرام اس کو تو حج کے مناسب پورا کرنے کے بعد اترے گا اور اس میں آٹھ چیزوں سے اپنا آپ کو بچانے کی ضرورت ہے احرام کی حالت میں کتنی چیزیں بچانے کی ضرورت ہے بولو اس کو یاد ہے ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت تین تو قرآن پاک میں فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج یہ قرآن میں ہے اس کو فسور نافرمانی نہ کرے حکم عدولی نہ کرے جو چیزیں جائز تھی لیکن اللہ نے منع کر دیا بھائی خوشبو نہیں لگا سکتے ناخن یہ جائز تھا لیکن اللہ نے منع کر دیا حکم کر دیا کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے تو ہم نہیں کریں گے ایک تو گالی گلوچ جیبت برائی نافرمانی کس کو فجور ولا رفس ولا فسوق اور تیسری بات بتلائی ولا جدال فی الحج حج کے احرام کی حالت میں عمرے کا ہو یا حج کا ہو احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرے گا کسی نام احرم کو دیکھے گا بات بات میں جھوٹ بولے گا گالی بولے گا گیبت کرے گا جو بھی کرے گا وہ چیزیں اس کی زندگی میں چپک جائے گی پھر آدمی حج کر کے آئے گا نا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حاجی بن کر آیا کہ پاجی بن کر آیا گیا تھا تو کتنا اچھا تھا اور آنے کے بعد تو غصہ کرتا ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے کیوں ایسا ہو گیا اس لیے کہ احرام کی حالت میں اس نے کیا کیا بولو تو نیت کرو انشاءاللہ یہ تین چیزوں سے اپنا آپ کو بچائیے اور آٹھ چیزیں یہ مردوں کی بات چل رہی مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے چہرہ اور سر کھلا رکھیں گے احرام کی حالت میں پانچ دن چھ دن کران کرو تو دس دن آٹھ دن پندرہ دن جتنے دن ایک تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے دوسرا چہرہ اور سر کھلا رہے گا تیسرا ناخن نہ کاٹیں گے نہ توڑیں گے نہ اکھیڑیں گے چوتھا خوشبو نہ لگائیں گے نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے پانچواں کسی جگہ کے بال کو نہ توڑیں گے نہ اکھیڑیں گے نہ کاٹیں گے چھٹا شکار نہیں کریں گے ساتواں بیوی ساتھ میں ہے تو بے حجابی کی کوئی بات نہیں کریں گے میاں بیوی کے تعلقات کی کوئی بات نہیں کریں گے اور آٹھواں یہ جو ہماری پنجے کی ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو کھلی رکھنی پڑے گی اس کے لیے کیا پہننا پڑے گا ارے بولو سلیپر کا نام بدل دیا کیوں ہوائی چپل نام رکھ دیا لوگ اس کو پہن کر ہوا میں اڑتے ہیں تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا ہوائی چپل یہ آٹھ چیزیں حدیث میں ہے تین چیزیں قرآن پاک میں یہ گیارہ چیزیں سے اپنا آپ کو بچانا تو قرآن کرنے والا یہ چوتھا عمل جو بال کو حلق کرانا یا سر کو بال کے کٹروانا وہ عمل نہیں کرے گا بلکہ اس کا احرام چلتا رہے گا تیسری قسم حج تمتو یہاں سے جو بات ہوتی ہے وہ عام طور پر حج تمتو کی ہوگی کس کی ہوگی حج تمتو کا مانا فائدہ اٹھانا ایک ہی سفر میں دو عمل کریں گے پہلے عمرہ کریں گے پھر عمرے کے چاروں عمل کریں گے پھر عمرے سے فارغ ہو جا کر انتظار کریں گے حج کا وہاں تک عبادت کریں گے طواف کریں گے نماز پڑھیں گے اور ذکر کریں گے بیت اللہ کی حاضری جو بھی اللہ پاک توفیق دے دیوے پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھیں گے تو سفر تو ایک ہی کیا لیکن عمل کس نے کیے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا اس کو تمتو کہیں گے کیا کہیں گے ایسا حج کرنے والا تمتو اور ایسا حاجی اس کو متمتع یہ حاجی کون ہے یہ قاری ہے یہ کون ہے یہ مفرد ہے یہ کون ہے یہ متمد ہے لگے گا سب برابر لیکن سب کے لیے کچھ نہ کچھ مسائل میں فرق ہے اس لیے یوں کہتے ہیں کہ حج دیکھا دیکھی اور جلد بازی کا نام نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفا مروا کے درمیان کے اندر ملین اخذرین ہے آپ نے سنا میلین اخذرین صفا مروا کے درمیان کے اندر ہری قسم کی لائٹیں لگی ہوئی ہے جہاں حضرت حاضرہ دوڑی تھی تھوڑی نشیب والی جگہ تھی اور اپنا بچہ جو سویا تھا اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام وہ نظر نہیں آتے تھے وہ ذرا تیز دوڑی تھی تاکہ میرے بچوں کو کوئی جانور نقصان نہ کر دے اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اللہ پاک نے صحیح کرنے والوں کو کہا جب تم میلین اخذرین تک پہنچو گے تو تم بھی تھوڑا سا تیز چلو لیکن یہ مردوں کو کہا تیز چلنے کا لیکن اس کو دیکھ کر بولو ارے بولو عورتیں بھی ریس لگاتی ہیں تو حج دیکھا دیکھی کا عمل افراد کرنے والوں پر قربانی بولو واجب نہیں اور تمتو کرنے والے اور کران کرنے پر ایک آدمی نے قربانی نہیں کی تو میں نے بھی دیکھا کہ میں نے بھی قربانی نہیں کی کسی مفتی صاحب نے پوچھا بھائی کیوں قربانی نہیں کی بولے اس نے بھی نہیں کی تو اس نے تو افراد کیا تھا اور تم نے تمت تو کیا تھا تو تمہارے اوپر تو قربانی واجب تھی لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ حج دیکھا دیکھی نہ کرے بعض مرتبہ بعض اماموں کے نزدیک ایک تھوڑا سا بال کاٹ لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحیح پوری ہوتی ہے نا وہاں کچھ لوگ کیچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اب ہمارے امام صاحب کے نزدیک ایک چوتھائی سر کے بالوں کو کاٹنا مثلاً پانچ سو گرام بال ہے تو ایک چوتھائی کتنا ہوگا اتنا کاٹنا پڑے گا اب اس نے تھوڑا سا کاٹ لیا بولا اس کا یہ فارغ ہوگا اب ہم نے اس کو دیکھا کہ اس نے تو کیچی لے کر کھڑا ہے اور اس اب ان کے نزدیک ہے لیکن ہماری مم صاحب کے نزدیک اس لیے حج دیکھا دیکھی کا عمل نہیں کرنا اور حج میں جلد بازی بھی نہ کرے چلو جلدی کر لے نہیں سب چیزیں سیکھ کر سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ تو تیسری قسم حج تمت تمتو کا معنی یہیں سے احرام باندھنا احرام پہننا احرام دو چادروں کا نام ہے اس کو باندھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد یہ احرام میں شمار ہوگا محرم ہوگا دو میٹر سوا دو میٹر ڈھائی میٹر اپنی جتنی لمبائی چوڑائی ہے اس حساب سے یہ احرام کی چادر لے لیں احرام کی چار چادر لیں گے کتنی دو جوڑے ایک پہنیں گے ایک ایکسٹرا رکھیں گے ہینڈ لگیج میں رکھیں گے وہ جو لگیج اندر جاتا ہے اس میں نہیں جائے گا کبھی خدا نہ کرے پھٹ گیا جل گیا اڑ گیا ناپاک ہو گیا کوئی پیشاب کا ڈبا لگ گیا تو آدمی کے پاس قریب میں ہوگی تو فوراً بدل دے گا تو جو دو جوڑے لے لے رہے اچھی طریقے سے گسل کر لے رہے تمام لائن کی صفائی کر لے رہے تمام لائن کے بالوں کو کاٹ لے ہوئے خوشبودار صابن کو استعمال کر لے رہے اب دو رکعت پڑھیں گے جب مکرو وقت نہیں ہوگا احرام میں داخل ہونے کی نیت سے دو رکعت نفل نماز پڑھیں گے عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد نفل نماز کا پڑھنا بولو مکرو ہے اگر کوئی ایسا وقت آ گیا کہ ہمارا فلائٹ مغرب کے بعد ہے اور عصر کے وقت کے اندر ہم پہنچے نماز بھی پڑھ چکے اب دو رکعت پڑھنے کے لیے بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے ہم نہیں کھڑے ہوں گے اگر ہم کو نفل نماز پڑھنی ہے احرام میں داخل ہونے کی نیت سے بولو کب پڑھیں گے اصل سے پہلے یاد رکھنا یہ مسئلے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اس میں آدمی کو سمجھ بوجھ ملے گی شریعت کا علم ملے گا تو آپ نے دو رکعت پڑھ لی ٹوپی پہن لی یا احرام کی چادر اوڑھ کر پڑھ لی کوئی بات نہیں پڑھ سکتی غسل کر لیا اچھی طریقے سے صفائی کر لی خوشبو لگا لیا احرام کے اوپر نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانے کی اجازت ہے اب آپ نے سلام پھیرائی پہلی رکعت کے اندر کل یا یہ کافر دوسری رکعت کے اندر کل اللہ کی صورت پڑے سب کو یاد ہے ارے بولو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں گے انشاءاللہ ابھی پورا مہینہ ہے سلام پھیرنے کے بعد اب ٹوپی اتار دو اب آپ کو نیت کرنی ہے کس کی نیت کرنی ہے ارے بولو بعض مرتبہ آدمی بھول جاتا ہے اس لیے کہ جتنی دعوتیں کھائی ہو تو حج کی بنیاد پر کھائی فلہار پہلے وہ ارے بولو نیا تم لوگ نہیں پہنتے اور دوسرے لوگ پہنتے ہیں تو آدمی بھول سے نیت بجائے عمرے کی کس کی کر لیتا ہے کسی نے کہا بھائی صاحب وہ تو عمرے کی نیت کرنی چاہیے اچھا چلو عمرے کی بھی نیت کر لی عمرے کی بھی کر لی اور حج کی بھی کر لی اگر ناواقف ہے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ دل میں عمرہ ہے اور حج اگر زبان سے بولا تو بھی عمرہ ہوگا لیکن اسے یوں کہا کہ چلو یار حج نے عمرہ دونوں کی نیت کر لو نے اب اس کو نیت کرنی چاہیے تھی عمرے کی اور نیت کر لی حج اور تو یہ کیا بن گیا حج قرآن ہو گیا یہ چھوٹی چھوٹی بھولیں ہو جاتی اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے عمرے کی نیت کرے اللہ انی ارید العمرت اہلا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما اور قبول اب تین مرتبہ لبیک پڑے شریک لبئی لبیک لبئی کلا ان الحمد الکلیکل جب بھی پڑھیں گے تین مرتبہ پڑھیں گے مرد بلند آواز سے پڑھیں گے ماں بہن آہستہ سے پڑھیں گے اب آپ نے احرام باندھ لیا نماز پڑھ لی لبیک پڑھ لی دروسری پڑھ لو اور دعا مانگ اب آپ کا سفر شروع ہو گیا احتیاط اس بات کا کرنا ہے کہ باوضو بیٹھے نماز کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے زہر اثر مغرب بیٹھنے کے آدھا گھنٹے کے بعد آپ باوجود ہوں گے آپ کو فوراً نماز کا موقع ملے گا اب وہاں کسی نے سورہ بقرہ شروع کر دی کیا کر دیا ارے بولو اس کی اجازت ہے آپ کو مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنی پڑے گی اور جلدی جلدی نماز پڑھنی پڑے گی اس لیے کہ آنے جانے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اچھا بعض آدمی کہتے ہیں کہ بھائی ایئر ہوسٹس نے منع کر دیا تو ہم ایسا موقع ہی کائے کو دے رہے کہ وہ ہم کو منع کر دے رہے ہم اپنی نماز چپکے سے کونے میں جا کر پڑھ لیں ایک مرتبہ حج زندگی میں فرض ہے لیکن نماز پانچوں مرتبہ فرض ہے حج کے سفر میں نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے احتیاط کریں اب آپ پہنچ گئے آپ کے مکان میں مکے میں جدہ پہنچ گئے مکے پہنچ گئے طواف کر لیا طواف کی پوری بات ہو گئی نہیں ارے بولو اس کے بعد صفا مروا کے صحیح کی بات بھی ہو گئی تو آپ سات چکر دو رکعت واجب تو آپ پڑھ لے زمزم کا پانی پی لے رہے ملتظم کے قریب دعا مانگ لے آپ کا طواف ہو گیا پھر تیسرا عمل صفا مروا کی صحیح صفا مروا کی صحیح کتنی کریں گے ایک آدمی میرے کو مکے میں ملا مولانا میں تو ٹھگ گیا کیا ہوا بولے میں سفا سے چلا مروا اور مروا سے چلا سفا ایک چکر پھر سفا سے چلا مروا اور مروا سے چلا سفا دو چکر تو میں نے کیا ہمارے انوار کی مجلس میں نہیں تھا یا آیا ہوگا تو تیرا دل و دماغ کہیں باہر ہوگا یا تو تو جھوکے مارتا ہوگا ہم نے تو کہا کہ سفا سے شروع کریں گے مروا پر ایک چکر مروا سے شروع کریں گے سفا پر بولو تو سات چکر کہاں پورے ہوں گے لیکن جوتے رکھیں صفا سفا پر جہاں سے شروع کر رہے ہیں وہاں کوئی ڈیسک وغیرہ تو اس کو آٹھواں چکر کا کے لیے مرنا پڑے گا ارے بولو اور پونے دو کلومیٹر کا یہ سفر ہے سات چکر کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں اب اس کے دو کلو کلومیٹر ہو جائیں گے اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو تھکانا بھی نہیں اور پوری اچھی طریقے سے عبادت کر لیتے اب آپ نے صفا مروا کے صحیح کر لی حلق کرا لیا نیت کرو انشاءاللہ شاء اللہ حلق بعض لوگ بال ہیں اس کو دیکھا دیکھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں دی حلق کرانے والوں کو اور بال کے کاٹنے والوں کو بولو کسی نے کہا اللہ کے نبی بال کے قطر والے آپ نے پھر مغفرت کی دعا اے اللہ مغفرت فرما حلق کرانے والا کی پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بال قطر والے آپ نے پھر دعا اے اللہ حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما پھر اس نے کہا تیسری مرتبہ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ پاک مغفرت فرما یا حلق کرنے والوں کی اور بال کے قطروانے والوں کی تو تین دعائیں تو اس کو ملی جو بال کو حلق کراوے اس طرح چلاوے یہ ہمارے چاروں عمل پورے ہو گئے اب ماشاء اللہ خوب بیت اللہ کی عبادت کریں کیا کریں گے بولو جب اچھی طریقے سے وقت گزرے گا نہیں ابھی ہم کو دو تین دن پہلے ایک آدمی ملا میرے بیٹے کو کہنے لگا کہ میں بیالیس سال سے آ رہا ہوں کتنے سال سے اور بولے تین سال پہلے میرے والد نہیں تھے میں جب بھی یہاں چلتا تھا تو میرے والد کو ویل چیئر پر میں چلاتا تھا آج تم کو دیکھ کر میرے کو یاد آ گئے اپنے والد بولے تم قدر کر لو ورنہ ایک دن آئے گا کہ میں جیسا اکیلا ہو گیا تم بھی اکیلے ہو جاؤ گے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی میں نے کہا بھائی تو ہر سال دکھتا ہے کیا بات ہے ایمانداری سے بتلا دے تیرے چالیس حج ہو گئے بولے چالیس سے بھی زیادہ ہو گئے تو جو اچھی طریقے سے کرے گا جو وقت کی قدردانی کرے گا جو سیکھ کر کے حج کرے گا جو اپنا وقت بیت اللہ میں لگائے گا اور جو طواف کرے گا صحیح کرے گا حلق کرائے گا عمرہ کرے گا طواف کے اوپر طواف کرے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اور بیت اللہ کو دیکھتا چلا جائے گا یہ فرمایا روزانہ ایک سو بیس رحمتیں بیت اللہ پر اترتی ہے ساٹھ رحمتیں طواف کرنے والوں کو کیسی عجیب عبادت ہے کہ آدمی چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے اور بیت اللہ کے طواف کے درمیان کے اندر نہ بیت اللہ کو دیکھنا نہ اس کی اونچائی کو دیکھنا نہ اس کی طرف سینا کرنا نہ پیٹ کرنا آدمی چلتا ہی رہے بعض آدمی دیکھتے ہیں کہ طواف کے درمیان میں بھی بیت اللہ کو دیکھتے رہتے اجازت نہیں ہمارا تعلق کس سے جوڑنا چاہیے اللہ سے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے اور ہم تو صاحب مکان سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں اس لیے یوں کہا کہ بیت اللہ کے درمیان طواف کے دوران کے اندر آدمی کی نگاہ بیت اللہ پر بھی نہیں گرنی چاہیے تو ایک سو بیس رحمتیں اترتی ساٹھ رحمتیں طواف کرنے والوں کو چالیس رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو اور بیس رحمتیں اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے جو اللہ کے گھر کو دیکھ کر یوں کہ یہ میرے اللہ کا گھر ہے یہ کس کا گھر ہے بولو لوگ ہیں نا پچاس سال پہلے پاکستان چلے گئے کبھی ہندوستان آتے ہیں نا تو دہلی میں ایک کونے پر جاتے ہیں ارے بھائی صاحب وہاں کیا کام ہے بولے میرے باپ دادا کا مکان دیکھنے کے لیے میں آیا اس پر کچھ ملے گا اور اللہ کے گھر کو دیکھیں گے اللہ پاک بیس رحمت عطا فرمائیں گے ایک رحمت بھی اگر مل گئی ہماری زندگی کے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی ہو جائے گا تو نیت کریں انشاءاللہ خوب عبادت کریں گے اب انتظار ہے حج کا کس کا انتظار ہے بولو جتنی دعوتیں کھائی ہو کون سی بنیاد پر ارے ہوتا ہے نا آج اس نے دعوت دی نا کل اس نے دعوت دی نا پرسوں اس نے دعوت دی تو اب حج کا انتظار ہے حج کے پانچ دن آٹھ نو دس گیارہ بارہ اپریل کے میں ارے بولو جل ہجا آٹھ نو دس گیارہ اور اور اللہ توفیق دے تو تیرہویں کی رمی تیرہ حج کے تین فن احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے لبے کا پڑھنا نو جل ہجا کو زوال سے لے کر دس کی صبح صادق تک کا وقت ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اگر پہلے پہنچ گئے تو مغرب کے بعد آدمی آگے بڑھ جائے گا دیر ہو گئی رات کو گیارہ بارہ ایک دو تین تو آدمی جا کر اگر عرفات کے جگہ پر پہنچ گیا اس کا حج ادا ہو جائے گا اس لیے کہ وقت صبح صادق تک کا ہے تیسرا طواف زیارت کا کرنا دس کی صبح صادق سے لے کر بارہ کی اثر تک مکے جا کر طواف زیارت کا کرنا یہ تین فرض ہے کیا ہے بولو اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے گا آپ کا حج ادا نہیں ہوگا آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا ایک آدمی عرفات میں میدان میں نہیں پہنچا یا عرفات کے میدان کی بارڈر باندھی ہوئی ہے اس سے باہر ٹھہر گیا تو بہت بھیڑ ہے تو باہر اس نے سے وہ لوگ باہر نماز پڑھ لیتے تو عرفات کے میدان کے بارڈر سے باہر وہ ٹھہر گیا اور وہ یوں سمجھتا رہا کہ میں عرفات کے میدان میں ہوں اور عرفات کے میدان میں نہیں گیا بولو اس کا حج آئندہ سال اس کی قضا کرنی پڑے گی اس لیے مینا مزدلفہ عرفات کے میدان کی حدود بندھی ہوئی ہے اور بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں تو حج کے تین فرد حج کے چھ واجب کتنے واجب ہیں مزدلفہ میں قیام کرنا ایک دوسرا صفا مروا کی صحیح کرنا دو تیسرا کنکری مارنا چوتھا قربانی کرنا پانچواں حلق کرانا اور چھٹا طواف ویدا جب بیت اللہ جب مکہ چھوڑیں گے تو آخری طواف ودا یہ بھی واجب ہے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا یہ چھ واجب میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو کیا لگے گا ارے بولو دم کتنے کا ہوتا ہے پانچ سو ریال ساڑھے گیارہ ہزار روپے کا دم ہوگا اور اگر حاجی سیکھ کر کے نہیں گیا اور بار بار اس پر دم لگیں گے تو حاجی کا کیا نکل جائے گا اور تمہارا دم نکالنے کے لیے تھوڑے بھیج رہے بلکہ تازہ دم بنانے کے لیے بیت اللہ جائیں گے اور ایسے مضبوط عزائم کے ساتھ ایسے ایمان کے ساتھ ایسے یقین کے ساتھ ایسے اللہ کے نبی کی محبت لے کر آئیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا حج کا سفر پوری زندگی ہم کو دین پر چلائے گا تو حج کے پانچ دن حج کے تین فرض اور حج کے چھ واجب اب معلم کا آدمی آپ کو دو دن تین دن پہلے ہی کہے گا کار آپ کو دے جائے گا مینا میں ارفات میں ٹھہرنے کا کون سی بس سے کہاں سے جائیں گے کب نکلیں گے بالکل گھبراوے نہیں سات تاریخ کو معلم کہے تو سات تاریخ کو چلے جا رہے کوئی بات نہیں پچیس لاکھ آدمی کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی رات کے اندر پہنچانا کوئی آسان کام ہے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار بسیں بھی ہوگی لیکن پچیس لاکھ کا مجمع اور اتنی کشادگی کے ساتھ روڈ بنے ہیں اور ایسے ٹریفک کا انتظام ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر یوں کہ بھائی سات تاریخ کو آپ کو رات کو چلنا ہے کوئی بات نہیں اچھی طریقے سے گسل کر لو تمام لائن کی صفائی کر لو پھر دو رکعت احرام میں داخل ہونے کی نیت سے پڑھ لو یہاں اب نیت کرنی ہے حج کی کون سی نیت کرنی ہے اب جس کا انتظار تھا وہ حج کا دن آ گیا اگر مکہ مکرمہ میں ہے قریب ہے تو وہی بیت اللہ میں جا کر دو رکعت پڑھ لو لیکن بہت بھیڑ ہوتی ہے اور مستقل بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں اپنے قریب کی مسجد ہوئے اپنے کمرے میں اپنے گھر میں جہاں آپ کا قیام ہے وہیں دو رکعت پڑھ لو اچھی طریقے سے اپنی ضرورت کا سامان لے لو نیت کرو انشاءاللہ اللہ پیدل حج کریں گے کرو گے ایک ایک قدم کے اوپر کیا ملے گا حرم کی سات سو نے کیا حرم کی بولو اور سات سو گڑیا ایک لاکھ سات کروڑ کتنی اور مکہ سے مینا تین کلومیٹر میٹر تین کلو میں کتنے قدم ہوں گے جو آدمی چلتا ہے نا آج کل تو موبائل میں نکلا ہے نا ایک ڈاکٹر کے ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا میرے کو بولے مولانا چلتے رہو میں کیا کب صبح میں گاندھی باغ جا کر بولے نہیں تم پورا دن چلتے رہو میں اپنے موبائل میں آن کر دیا میں اوپر نیچے ادھر ادھر اپنے دواخانے میں چلتا ہوں کبھی میرے تین کلو میٹر کبھی ساڑھے تین کلو میٹر کبھی چار میٹر تو وہ بتلاتا ہے نا ایک قدم کے اوپر حرم کی سات کروڑ نے کیا سات کروڑ نے کیا مینا تین کلو میٹر ہے اگر آپ حساب لگانا چاہو گے تو کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا اور کمپیوٹر بھی بولو اور آدم علی سلا وسلام ہندوستان سے چالیس حج پیدل کیے ہیں اور ہم کس کی اولاد ہیں ارے بولو نہیں یار ایک گاما پہلوان کا بچہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا مجبوری کے ساتھ بات کرتا ہے تو سامنے والے تو کون ہے پہچانتا نہیں میں گاما پہل گاما گاما پہلوان کا بیٹا ہوں ارے بولو تو میں اور آپ کس کے بچے ہیں تو آدم علی تو وسلام چالیس حج پیدل کیے تو میں ایک دو حج نہیں کر سکے نیت کروں ان شاء اللہ پیدل حج کریں گے اصل جو سنت یہ ہے آٹھ تاریخ کو صبح میں جب سورج نکل جاوے اس وقت کے اندر مینا کے اندر اور ایسی نیو ٹکا لوگ پیدل چلیں گے آپ دیکھو گے پچاس کا مجمع سو کا دو سو کا پانچ سو کا سب کالے سب گورے سب ہندوستانی سب پاکستانی سب چھوٹے قد کے اور ایسا عجیب و غریب ماحول ہوگا اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا لبیک اللہ لبیک ایک ہی نعرہ ایک ہی لباس ایک ہی جگہ کی دعوت اور ایک دھون ہوگی کہ چلو مینا جا کر پہنچ جا رہے اللہ کرے مینا میں ہمارا وقت صحیح لگ جا رہے مینا میں کیا کریں گے ظہر اثر مغرب عشاء اور دوسرے دن کی فجر یہ پانچ نمازیں مینا میں پڑھیں گے ہر نماز کے بعد پروگرام کریں گے کسی علماء کے بیان میں بیٹھیں گے تعلیم کا ہلکا لگے گا مینا کے مسائل سنیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی گھاٹیوں میں جا جا کر لوگوں کو دعوت دی میں ان کون میری مدد کرے گا میں اوینی کون میرے کو ٹھکانہ دے گا حتیٰ ابل لے کر اسالت تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی گھاٹی میں آج بھی مینا کے جتنے پتھر نظر آتے ہیں وہ اصل ہے مسجد خیب مینا میں ہے جہاں بہت سے علیہ صلاح وسلام مدفون ہیں لاکھوں کا مجمع ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو مینا کے دن عبادت میں ذکر میں دعا میں سلاۃ التسبیح میں قرآن پاک کی تلاوت میں گھومنے پھرنے میں باہر بازار لگا ہوا ہے کھانے پینے کے چکروں میں نہ رہے کہ مینا میں جائیں گے تو خوب کھانا پینا لے کر جائیں گے بھوکے رہیں گے ارے پانچ دن کا تو مسئلہ ہے ایسے وقت کے اندر عبادت کرو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ پاک ماحول لگا دے رہے ہر سال تم کو حج کے لیے اللہ پاک قبول کر لے ایک مرتبہ میں نے سلام پھرائی بیت اللہ میں ایک بڑے میاں نظر آئے میں نے مسافہ کیا روئی جیسے ہاتھ سے اور رونے لگے میں نے کہا حاجی صاحب کیا ہو گئے آپ پہلی مرتبہ حج میں آئے میرے کو کہنے لگے ساٹھ سال ہو گئے میرا اللہ میرے کو ہر سال حج کے لیے بلاتا ہے تو اللہ کا نظام ہے جو جتنی مرتبہ لبے کہی ہوگی اتنی مرتبہ اللہ باغ اس کو پہنچا دیں گے لیکن کب پہنچائیں گے جو کارکن اچھا کام کرتا ہے جو کارپینٹر اور مستری اچھا کام کرتا ہے آدمی اس کو ڈھونڈنے نکلتا ہے ارے بولو نکلتا ہے کہ تو جو آدمی اچھی عبادت کرے مینا میں اچھا وقت لگاوے اللہ کی عبادت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں وقت لگائے گا تو انشاءاللہ اللہ اللہ پاک اس کو بار بار حاضری نصیب کرے گا خوب لبیک پڑھے کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے احرام کی حالت میں آٹھ چیزیں حدیث میں تین چیزیں قرآن پاک کی گیارہ چیزیں اپنے آپ کو بچاتے رہے اور نومی کی فجر کی نماز ہو گئی اب کیا پڑھیں گے تقبیر تشریق پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحم لبیک اللہ لبیک لبیک تو چلتے اٹھتے بیٹھتے وہ درخت وہ ڈھیلے وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہماری گواہ بنے گی یہ حج کا شعار ہے کیا ہے بولو خوب لبیک پڑے آج کل لوگ پتا نہیں کیوں لبے کی نہیں پڑھتے ایک زمانہ تھا کہ لبے کی اتنے پڑھتے تھے کہ پورا جہاں چلے سلام کرنے سے پہلے لبے پڑھے اوپر چڑھے تو لبے نیچے اترے تو لبے خوب لبے پڑھے نومی تاریخ کو اب ہمیں عرفات کے میدان میں جانا ہے ابھی ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں ارے بولو انوار میں تو نہیں بیٹھے مینا میں بیٹھے نویں تاریخ کو عرفات کے میدان میں جانا کسی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی حج کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا عرفات میں پہنچنے کا نام حج ہے سب سے بڑا رکن ہے اللہ کی معرفت ملتی ہے آدم علیہ السلاۃ وسلم اور ہوا کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی اور آج کے دن کے اندر اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ساری دنیا کے سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر لیا آج کے دن کے اندر کوئی اپنا آپ کو گنہگار سمجھے عرفات کے دن اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گنہگار نہیں آج کے دن شیطان سب سے زیادہ زلیل ہوا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن بھی عرفات کے میدان میں ہوگا اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ایسا بھی کہ چلو بہت کھا لیا آپ سوتے رہے اور اس زندہ کی لائنوں میں کھڑے رہے اور روزہ بھی رکھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام کو شک تھا کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں کہ نہیں تو کسی امہات المومنین میں سے کسی نے دودھ بھیجا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی آج روزے کی حالت میں نہیں لیکن اتنا بھی زیادہ نہ بھوکا رہے کہ آدمی عبادت میں سست ہو جاوے اور اتنا بھی زیادہ نہ کھاوے کہ آدمی کو نیند آنے لگے بس درمیان میں کمر سیدھی رہے تھوڑا سا کھانا کھا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے زوال سے پہلے پہنچ گئے اگر احرام بدلنے کی ضرورت ہے بدل لو پانی ڈال لو سنت ہے کھانا کھا لو تھوڑا سا سنت ہے احلّا کر لو سو جاؤ تھوڑی دیر سنت ہے زوال سے وقت شروع ہوگا اب عبادت میں نماز میں ذکر میں حزب العظم میں قرآن پاک کی تلاوت میں اور دعاؤں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمیرا جہاں ہے سال میں ایک دن کھلتی ہے پانچ لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں وہ جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر ظہر کے وقت میں ظہر اور ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ جبل رحمت کے پاس چلے گئے اور اپنی خوشبوام اٹھنی پر بیٹھے اور ساڑھے پانچ گھنٹے تک دعاؤں کے اندر لگائے نیت کریں انشاءاللہ میں اور آپ بھی خوب دعائیں مانگیں گے اللہ پاک نے ایک موقع دیا تمام دعائیں قبول ہو گئی ایک دعا حقوق العباد والی وہ مزدلفہ جا کر قبول ہو گئی ہم بھی دعا میں ذکر میں قرآن کی تلاوت میں باجے عرفات کے میدان میں جا کر قرآن پاک ختم کر لیتے حضور اقدس صلی اللہ ہم لوگ چونکہ بہت دور رہتے ہندوستان والے تو ظہر کے وقت میں ظہر اثر کے وقت میں اثر کی نماز مینا میں بھی دیکھ لے رہے اگر ہم سب مقیم ہیں پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے تو مقیم رہیں گے اگر پندرہ دن سے کم ہے تو مسافر رہیں گے ہمارے لیے درمیان میں پردہ پہلے تو مردوں کا ایک عورتوں کا پیچھے ہوتا تھا ابھی مردوں کا الگ عورتوں کا الگ عرفات کے میدان میں درمیان میں پردہ لگاتے ہوئے آگے مرد پیچھے مستورات اور یہ تمام امور بہت آسانی کے ساتھ کون نماز پڑھائے گا کون اذان دے گا اور نماز کا وقت کیا ہے نماز کے بعد کون تعلیم کرے گا کون بیان کرے گا اچھی طریقے سے پہلے سے جو حج کے مسائل جانتے ہو ان علماء کرام کے بات کراوے خوب لبیک پڑھے ذکر کرے ایک منٹ بھی غفلت کے ساتھ نہ گزارے عرفات کا دن دوبارہ قیامت تک کب واپس آئے گا میں اور آپ جان نہیں سکتے اکثر آدمی دنیا میں ایک ہی مرتبہ حج کیا اکثر آدمی بولو اللہ ماشاء اللہ کسی کی سعادت مندی تو دس بیس پچیس ایک مرتبہ ہم لوگ گئے گٹامنڈ کے ایک حاجی ملے میرے کو کہنے لگے مولانا چونویں مرتبہ میں بیت اللہ آیا ہوں اٹھارہ مرتبہ میں عمرے میں آیا اور چھتیس مرتبہ میں حج کے لیے آیا تو اللہ پاک جس کی ساتھ میں نے کہا بھائی بہت بڑی دکان ہوگی تمہاری بولے دس بائی دس کی دکان ہے میں نے کہا بہت سونے چاندی کا کاروبار ہوگا بولے نہیں چائے شکر پانچ روپے کی شکر ہے دس روپے کی چائے والے میرے وہاں آتے ہیں لیکن پھر تو بولے میرا اللہ میرے کو لے جاتا ہے لانے والا کون ہے اس لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو آسان فرما اور بولو ابھی ہم یہ گمان نہ کریں کہ مال کی بنیاد پر جا رہے ہیں ٹور والا ہم کو لے جاتا ہے ہر کمیٹی میں میرا نمبر لگ گیا میں اپنی طاقت کی بنیاد پر جاتا ہوں میں تو میں نہیں تو کیا ارے بولو کچھ بھی نہیں اگر پیشاب اٹک جاوے تو چالو کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا دے وے لیکن اللہ کے اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کی نعمت ہے کہ وقت پر پیشاب ہو جاتا ہے تو عرفات کے میدان میں اچھی طریقے سے وقت گزارے زہر اثر کے درمیان میں تیسرا کلمہ درو شریف اور استغفار یہ تو ہم روزانہ کی جو تصویر پڑھتے وہ پڑھے اس کے علاوہ چوتھا کلمہ کل اللہ کی صورت اور درود ابراہیم ان نقا حمید مجید و علینا ماہو کسی نے پوچھا کہ ان تین تصویر پر کیا ملے گا اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی میری تاریخ میری وحدانیت کو بیان کیا ان کا کیا بدلہ ہوگا ان کے حق میں یہ سفارش کریں گے تو بھی قبول ہے اور تمام الفاظ میں ٹھہرنے والوں کے لیے اگر یہ سفارش کی دعا کریں گے اور شفاعت کی بھیک مانگیں گے تو اللہ پاک فرماتے میں تمام کے حق میں شفاعت کو قبول کروں گا اس لیے بہت اچھی طریقے سے سلاد التسبی حزب العظم قرآن پاک کی تلاوت باز اٹھائیس انتیس پارے مکہ مدینہ میں پورے کرتے عرفات کے میدان میں تیسواں پارا پڑھتے پھر اللہ پاک سے دعا مانگتے اثر کی نماز اثر کے وقت میں پڑھے اثر مغرب کے درمیان کے اندر دعاؤں میں اپنے آپ کو لگاوے ایران توران گھومنا پھرنا باتیں کھانا پینا سونا یہ تمام چیزیں چھوڑ دے یہ زندگی میں ایسا سنہری موقع دوبارہ نہیں آئے گا بعض آدمی ریٹائر ہونے کا انتظار کرتے ہیں پانچ لاکھ روپے میرے کو ملیں گے تو میں اپنی بیوی کو لے کر حج میں جاؤں گا دس لاکھ روپے ملیں گے بیس سال چالیس سال پینتیس سال ملازمت کی اور حج کی نیت سے اپنے آپ کو لگایا ہے اور جب اللہ نے پہنچایا ہے تو اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اب روزانہ مغرب کا وقت ہوتے ہی مسجدوں میں آتے تھے مغرب کی نماز پڑھتے تھے آج مغرب کا وقت ہو گیا حکومت کی طرف سے توف پھوٹے گی اب آدمی عرفات کے میدان سے منصرف آ جائے گا آج مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھیں گے ارے بھائی کیوں نہیں پڑھیں گے اللہ کا حکم ہے ہم تو یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اے اللہ جو تو کہے گا وہ کریں گے اور جس سے تو نے منع کیا ہے اس سے بولو یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اتنا بڑا فرائض اور اللہ نے کہا بھی نہیں پڑھنا چلو آگے ٹھیک ہے اللہ باغ تو جو کہے جب کہے جیسا کہے جس طریقے سے کہے ہم تو اس کے کرنے کے لیے پابند ہے اے اللہ آج مغرب کی نماز جانی پڑیں گے مزدلفہ جا کر عشاء کے بعد مغرب اور عشاء کے وقت میں بھی نہیں پڑھیں گے عشاء کے وقت میں جا کر پڑھیں گے ابھی وقت نہیں ہوا تو انتظار کریں گے عشاء کی نماز کا کیوں اللہ نے حکم دیا اللہ تو اللہ ہے وہ جب چاہے جیسا چاہے جس کے لیے بھائی کسی کو مالدار کسی کو غریب کسی کو امیر کسی کو بیمار کسی کو تندرست کسی کو پہلوان کسی کو مرد کسی کو عورت کسی کو مالدار کسی کو غریب اللہ تو اللہ ہے اس لیے میں اور آپ یہ سیکھنے کے لیے جا رہے اب ہم چلیں گے مزدلفہ کی طرف پیدل چلو چھ کلو میٹر چھ میل نو کلو میٹر کا سفر ہے نو بجے دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے مزدلفہ کا قیام صبح صادق سے لے کر سورت کے نکلنے کے درمیان تھوڑی دیر کا قیام کرنا واجب ہے لیکن آپ جلدی سے پہنچ گئے آرام کر لو مغرب اور عشاء نماز پڑھ لو پہلے مغرب کی فرض پھر عشاء کی فرض مغرب کی سنت ہے عشاء کی سنت ہے اور عشاء کی بھیتر ایک اذان ایک ہی کام اقامت ایک اذان دو اقامت دونوں لائن کی گنجائش ہے پھر کنکریا چن لو چنے کے برابر بہت بڑی نہیں اور پتھر سے توڑ کر نہیں بلکہ چنے کے برابر آپ کہو گے کہ کنکریا کہاں سے آئے گی تو کہاں سے آئیے میں اور آپ کہاں سے آئے اللہ کے خزانے سے آئے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کہاں سے آیا تو کنکریا کون بھیجے گا بھائی دکھتی نہیں ہے کوئی ٹرک والا تو ڈال کے نہیں جاتا ارے بھائی تو کائے کو اس کی فکر کرتا ہے تو وہ سب مزدلفہ میں پہلے دن کی سات دوسرے دن کی اکیس تیسرے دن کی اکیس اور نیت کرو ان شاء اللہ کی رمی بھی کریں گے کرو گے کون کون کرے گا ہاں جلدی جلد مت کرنا کیا ٹھک گئے رام میں تو اور کنٹال نہیں ارے اللہ نے موقع دیا ہے دو چادریں پہن کر کفن کو یاد دلانے کے لیے اللہ پاک نے تیرے کو پانچ دن رکھا تھا کہ تو اپنی قبر اور کفن کو یاد رکھے تو تقریباً ستر ہو گئے دو پانچ چادر لے لو اب کنکریا چن لو اگر دھونا ہو تو دھو کے صاف کر لو کسی نے پیشاب وغیرہ کر لیا ہو تو مغرب عشاء کی نماز پڑھ لو کنکریا چن لو پھر تھوڑا آرام کر لو کھانا کھا لو اور عبادت میں یہاں حقوق العباد والی دعا قبول ہوئی تو ابتدا میں عمرے کے کتنے عمل تھے اور مزدلفہ کے کتنے عمل ہوئے چار ہوئے مغرب عشا کی نماز پڑھنا کنکریا چننا تھوڑا سا آرام کر لینا اور کھانا کھا کر عبادت میں لگ جانا چاروں عمل یہاں پر ارے بھائی بیت اللہ کے کتنے کون ہیں بڑے بڑے فرشتے کتنے ہیں آسمانی بڑی کتابیں کتنی بڑے امام کتنے اور ہمارے دعوت کے مہینے کتنے ارے بولو نا یار سب جگہ چار چار ہے تو آج کی رات بھی چار اب صبح شادی ہو گئی خوب عبادت میں دعا میں ذکر میں وقت لگایا صبح شادی سے لے کر اب سورج کے نکلنے کے درمیان آپ نے تھوڑی دیر قیام کر لیا آپ کا واضح بدا ہو گیا اب آج کون سی تاریخ آ گئی جی۔ ساری دنیا عید کی تیاری کر رہی ہے سب جا رہے ہیں عیدگاہ جائیں گے اچھے کپڑے پہنیں گے حاجی کے ذمے اللہ نے عید کی نماز کو معاف کر دیا کیوں بھائی ایسا اللہ تو اللہ ہے اس کو اختیار ہے حج کے حاجیوں کے علاوہ کہتے ہوئے کہ جاؤ پڑھو عیدگاہ جا کر اور حاجی لوگوں کو کہے معاف وہی تو اللہ ہے نا جس کو جو چاہے جیسے چاہے جس طریقے سے چاہے اب آج بھی چار عمل کرنے دسویں ہیں کو کتنے عمل کرنے ایک تو پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنا دوسرا قربانی کرنا تیسرا مردوں کی بات چل رہی ہے حلق کرانا اور چوتھا مکے جا کر طواف زیارت کرنا اب آج کنکری مارنے کا وقت دسویں تاریخ کو دسویں تاریخ کو صبح صادق سے لے کر گیارہویں کی صبح صادق تک سات کنکر چھوٹا شیطان اس کو چھوڑ دو درمیانی شیطان چھوڑ دو بڑے شیطان کو سات کنکری مار لو بات پھر اس کے بعد قربانی کر لو کنکری قربانی اور حلق ان تینوں میں ترتیب بازی میں آج کل بہت سے علماء کہتے ہیں کہ بھائی آگے پیچھے ہو گئے لیکن اب بہتر یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ کنکری قربانی اور بولو حلق اب آپ نے تینوں عمل کر لیے اب آپ کا احرام اتر گیا ناخن کاٹ لو بال کاٹ لو ایک ایک پابندی ابھی باقی ہے میاں بی بی کی ملاقات نہیں ہوگی جب تک کہ پہلے اللہ کے گھر کی ملاقات نہ ہو تینوں عمل اچھی طریقے سے یاد رکھنا باز مرتبہ آدمی کہتا ہے ایک ناخن کاٹ دیا تو کیا ہو گیا ارے تو نے ایک ناخن کاٹ دیا احرام کے حالت میں تو کیا لگے گا ارے بولو ارے بولو کون کون کہتا ہے دم لگے گا سب کے فطر لگے گا اگر دو ناخن کاٹے بولو کیا لگے گا بولو یہ ٹیسٹنگ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا دو سب کے اگر تین ناخن کاٹے تین بولو کیا لگے گا چار ناخن کاٹے اور یہ پانچواں یہ انگلی کے چار اور یہ پانچواں ناخن کاٹے گا اب کیا لگے گا ارے بولو نہیں ابھی بھی کیا لگے گا پانچ سب کے فیٹر چھ ناخن کاٹے سات ناخن کاٹے آٹھ ناخن کاٹے اور ایک انگلی ایک ہاتھ کے پانچوں انگلیوں کے ناخن کاٹے بولو کتنا سب کے فیٹر لگے گا اب دم لگ جائے گا یہ شریعت کا مسئلہ ہے ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کا تو تو دم لیکن چار اور دوسری چار آٹھ آٹھ انگلیوں کے ناخن کاٹیں گے تو آٹھ سب کے فیطل لگے گا ایسے بازے مرتبہ آدمی نے کپڑا پہن لیا ہونے دو کلو دھوم وہاں پندرہ ہزار کے قریب ہوتا ہے پوچھ لیں گے اس میں کیا بھاؤ چل رہا ہے کیا بات چل رہی ہے اگر چوبیس اگر بارہ گھنٹے کپڑے پہن لیے کرتا پہن لیا اور بارہ گھنٹے ہو گئے بولو کیا لگے گا ارے بولو دم کے سب کا دم بارہ گھنٹے سے کم دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ پہن لیا سب کے فطر اور اس سے بھی کم پہنا اور کسی نے کہا بھائی کیا کیا تو فوراً اتار دیا ایک مٹھی جو دے دے رہے ایسے بال کاٹنا ایسے آپ نے کوئی خوشبودار چیزوں کو استعمال کیا بھاج مرتبہ کیا ہوتا ہے پینے کی چیز میں خوشبو ہوتی ہے ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں اور کھانے کی چیز میں بھی خوشبو ہوتی ہے تو جو چیز پکی ہوئی ہوگی اس میں تو شریعت نے تھوڑی رعایت کی لیکن بعض مرتبہ پینے کی چیز ہوتی ہے اب جیسے آپ نے احرام کی چادر پہن لی نیت کر لی اور فلائٹ میں بیٹھ گئے اور آپ کو خوشبودار شربت آیا اب وہ پینے کے لیے گیا تو باجو والے نے کہا دیکھو خوشبو آتی یہ مت پینا بولے تیرے کو کیا معلوم یہ تو انکلوڈ ہے ٹکٹ میں الگ پیسے میں نے تھوڑے لگائے تو وہ ایک گلاس پیا اس نے شربت کا وہ ایک شربت کا گلاس اس کو کتنے روپے کا پڑے گا پانچ سو ریال کا کتنے کا پڑے گا باجے مرتبہ خوشبودار صابن اس میں کیا ہو گیا اس کے بعد وہ لکوڈ ہوتا ہے نا خوشبودار باجے مرتبہ ٹیشو پہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے خوشبودار تو ان تمام خوشبودار صابن کو بھی استعمال نہیں کرنا یہ تمام احتیاط کے پہلو ہے باجے مرتبہ سب کے فطر لگے گا بعد جگہ دم لگ جائے گا تو یہ تمام مسائل انشاءاللہ شاء اللہ گیارہ میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے لیکن کس کو ملے گا کون سمجھے گا جو آئے گا اور کون کون آئے گا کب سے آئیں گے میں نے آپ کی تین صفات بیان کی ایک تو وقت پر آ جائیں گے آخر تک رہیں گے اور درمیان میں بھاگم بھاگی برابر ہے تو پھر میں انشاءاللہ پوری دنیا میں جا کر کہوں گا کہ ہمارے دو ہزار پچیس کے سورت کے حاجی ایسے ہیں کہ ان میں تین صفات ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت چائنا جا کر آئی میرے کو کہنے لگے مولانا تین صفات ان کی بہت اچھی تھی میں نے کہا کون تھی ایک تو بولے وعدے کے پابند نو بجے کا ٹائم دیا ہے صبح کا تو سامنے والا نو میں پانچ کم کو انتظار میں بیٹھا ہے اور یہ نو میں پانچ کم کو اس کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا اور نو بجے نوک کرے گا بالکل دوسرا بولے کبھی جھوٹ نہیں بولتے کبھی بولو چائنا والے ارے جاپان والے اور تیسرا جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں جو قوم جلدی سو جائے گی اور جلدی اٹھے گی تو بولو آج پوری دنیا میں میڈ ان جاپان کی چیزیں کیوں بکتی ہے اس لیے کہ ان تینوں چیزوں پر عمل کرتے ہیں یہ تمام صفات ہماری زندگی میں ہونی چاہیے تو ماشاءاللہ اللہ دس تاریخ کو تینوں عمل ہو گئے احرام بھی چھوٹ گیا مکے جا کر طواف زیارت کریں گے طواف زیارت فرض ہے کیا ہے بولو اگر چھوٹ گیا آپ کا حج نہیں ہوگا اب آدمی کہے گا کہ یار ابھی کیا جائیں گے بارہ تاریخ کو جائیں گے اور جاتے جاتے مغرب ہو گئی اور آپ کا طواف زیارت نہیں ہوا تو کیا لگے گا ارے بولو تاخیر کی وجہ سے بھی دم لگے گا اور اگر طواف زیارت کیا ہی نہیں تو آپ کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے مکے جا کر چونکہ رنگ چھوٹ گیا اب یہ کپڑے پہن لیے اگر پہلے صحیح نہیں کی ہے تو ابھی صحیح بھی کرنی پڑے گی تو آٹھ سات چکر آٹھ بوسے اور آپ کی نیت کا فرق ہوگا جیسے نفلی طواف جیسے عمرے کا طواف ایسے طواف زیارت لیکن اللہ طواف زیارت جو فرض ہے اللہ میں سات چکروں کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما قبول فرما اس کے بعد حج کی صحیح باقی وہ کر لے اگر ایک آدمی حج کی صحیح نہ کرے آج نہیں کی کل کل نہیں کی پرسو پانچ دن حج کے گزر گئے اور چھٹے دن کرے بولو کیا لگے گا ارے بولو کچھ بھی نہیں لگے گا پانچویں دن چھٹے دن ساتویں دن آٹھ طواف زیارت بارہ تاریخ کے بعد تیرہویں چودہویں کو کرے گا تو تاخیر کا دم لگے گا مستورات کے مسائل بھی اس میں بعض مستورات کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میرے کو دو چار گھنٹے کے بعد وہ ایام شروع ہونے والے ہیں اتنا وقت موجود ہے کہ مکے جا کر طواف طواف کر کر چار پھیرے یا پورا طواف کر سکے پھر بھی نہیں کیا کہ چلو نا بعد میں فارغ ہونے کے بعد کریں گے اس پر تو ایک دم لگ جائے گا لیکن مردوں کے لیے تو بارہ تاریخ کی اثر تک کا طواف کر ہوئے پھر حج کی صحیح کر ہوئے پھر واپس آ جائے اور اللہ توفیق دے تو رات مینا میں ہی قیام کرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قیام کیا دس تاریخ کو عمل پورا ہو گیا اپنے کمرے میں جا سکتے کپڑے بدل سکتے گزر کر سکتے کھانا بنا کھا لیکن واپس آ کر مینا میں آ جاؤ اب گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو ایک تو ہر نماز کے بعد اب تک تو ہم لبیک پڑھتے تھے لیکن دسویں تاریخ کو شیطان کو پہلی کنکر مارو گے وہاں آپ کی آپ کی تلبیہ پڑھنا بند ہو جائے گا گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی پروگرام ہونا مینا میں اپنے قیام گاہ کے اندر اپنے خیمے میں رکنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیرہویں تک رکے ہیں نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ بھی روکیں گے رکو گے پہلے چھوٹے شیطان کو ساتھ کن کر شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بسم اللہ اللہ اکبر بغل کی سفیدی نظر آوے عورتوں کی طرح یوں نہیں مار رہے بلکہ بولو تاکہ یہ سب نظر آ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شیطان کو غصہ دلانے کے لیے اللہ مج الحجم مبرورہ وسائم مشکورہ ودم مقبورہ و تجارت حضر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر ہلاک ہو جانے والا ایک گنا ایک کنکر کے بدلے میں اللہ پاک معاف کر دے گا جو انسانوں کو ہلاک کر دے گا ایسے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے بعض مرتبہ شیطان کے اوپر گھسا لا کر آدمی کیا کہتے ہیں بڑے بڑے پتھر یا جوتے مارتا ہے شیطان کہتا ہے دیکھا نہیں آج بھی میں نے اپنے تیرے نبی کی سنت کو چھوڑوا دی تو چنے کے برابر بائیں ہاتھ میں کنکر شہادت کی انگلی اور انگوٹا بسم اللہ اللہ اکبر اگر پوری دعا یاد ہے رغم شیطان و رضل رحمان شیطان کو غصہ دلانے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے شیطان کو کنکر مار کر دعا مانگے درمیانی شیطان کو کنکر مار کر دعا مانگے بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا بولو کیوں نہیں مانگیں گے ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا ہم یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں پیدائش سے موت تک صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک جو ہمارے نبی نے کیا وہ ہم سب کریں گے تو اللہ کے نبی نے تیسرے شیطان کو مارنے کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگی میں اور آپ بھی نہیں مانگے آج آج دس نہیں گیارہ بارہ آج شیطان کے کنکر مارنے کا وقت کب سے شروع ہوگا زوال سے دسویں تاریخ کو صبح صادق سے ہوا گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو زوال سے شروع ہوگا بعض مرتبہ آدمی بارہ بج کو بارہ بجے کو زوال سمجھ لیتا ہے حالانکہ زوال ہوا ساڑھے بارہ بجے ہمارے ایک دور کے رشتے دار تھے ایک مرتبہ میرے کو بلایا میرے کو کہنے لگے بولا نا یہ تمہاری بہن کو سمجھاؤ نا خوفی جات بہن تھی کیا ہوا بولے بارہ بج گئے میں نے کہا لاؤ اپنے کنکری مارے وہ کہ ابھی سوال نہیں ہوا ارے مولانا بارہ بجے تو سوال ہو ہی جاتا ہے میں نے دھڑا دھڑ شیطان کو کنکری ماری میں نے اپنی بیوی کی کنکری بھی ماری میں نے اس کی بہن یعنی میری سالی کی کنکری بھی لے کر میں نے ماری بولا مولانا کیا ہوا تو میں نے سب گن کر اس کو کہا سات دم تیرے لگ گئے آدمی پوچھتے نا بھائی دم کب لگے گا تو بولے مولانا کو پوچھو گے تو کیا لگے گا تو بال آدمی پوچھتے ہی نہیں ارے بھائی پوچھو گے نہیں اگر دنیا میں دم لگ گیا اور آپ نے دم نہیں دیا اتنا دنیا میں انسانوں کا خون بہایا جائے گا لوگوں کو معلوم نہیں اس لیے دس گیارہ تاریخ کو زوال کے بعد زوال سے لے کر غروب تک جائز ہے مغرب کی نماز کے بعد مکرو ہے لیکن عورتیں بچے بیمار کمزور بوڑھے یہ پانچ قسم کے لوگوں کے لیے مغرب کے بعد بھی کوئی کرائیت نہیں آپ رات کو بارہ بجے جاؤ ہے تھا ان کی برکت سے جب بھیڑ نہیں ہوئے ایسے وقت کے اندر جاؤ اچھی طریقے سے عبادت کرو تیرہویں تاریخ کی رمی تیرہویں تاریخ کی رمی افضل وقت زوال سے لے کر غروب تک ہے لیکن اگر کوئی آدمی فجر کے بعد صبح شادی سورج نکل گیا اگر اس کے بعد بھی مارنا چاہے تو مار سکتا ہے لیکن تیرہویں تاریخ کی رمی کریں گے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا پمن تاج رفیع یوم فلاح اسم اگر دو دن رمی کر کے واپس آ گیا کوئی گناہ نہیں اور تیسرے دن کی رمی کی اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں لمنی تقا لیکن اللہ پاک اس کو تقوا نصیب کرے گا نبے فیصد لوگ نبے فیصد لوگ تیرہویں کی رمی کر کے آتے ہیں تو نیت کرو ان شاء اللہ تیرہویں کی رمی کریں گے اب واپس آ گئے حج ہو گیا اب آزاد نہیں ہو گئے اب خریدی کریں گے مارکیٹوں میں جائیں گے گھومنے پھرنے جائیں گے نہیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے خوب اچھی عبادت کرے ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی تھا مغرب کی نماز کے بعد میرے کو کہنے لگا مولانا آدمی عشا کے بعد کھانے کے لیے نہیں آؤں گا صبح صادق کے وقت میں میرے کو ملا فجر کی نماز کے وقت کے اندر میں نے کہا بھائی کیا کیا بولے میں نے نماز نیت کر لی کہ جیسے حضرت عثمان غنی نے تین رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کیا تو میں نے بھی نیت کی اللہ کے کرم سے ستائیس پارے میرے تین رکعت میں ہو گئے پھر دوسرے دن میرے کو کہنے لگے آج تو میں مغرب سے شروع کروں گا پھر دوسرے دن صبح شادی کے وقت میں ملے میں نے پوچھا کیا ہو گیا اللہ کے کرم سے آج کی رات میں نماز میں میرا قرآن ختم ہو گیا ایک آدمی ملا بولے آج میں کھانے کے لیے نہیں آؤں گا بھائی کیا بات ہے بولے حدیث تم نے پڑھی نہیں کہ جو آدمی بیت اللہ کا بازی اللہ والے دین میں ستر رات کو ستر طواف کرتے تھے ایک سو چالیس رکھاتے دن میں ایک سو چالیس رکھاتے رات میں دو سو اسی رکھاتے پڑھتے تھے تو میں بھی نیت کر کے آیا رات کو دو بجے اس کی اہلیہ نے میری اہلیہ سے کہا کہ دیکھو نا مولانا کو جی کون ہے کہ تمہارے بھائی کا ہے دکھتے نہیں پھر میں نے طباب میں دیکھا تو برابر طواب میں لگے تھے ارے میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا بولے اپنے حدیث نہیں پڑی کہ باجے اللہ والے دین میں ستر رات کو ستر طواب کرتے تو میں نے نیت کر لیا ستر طواب پورے کروں گا تو میں نے کہا بھائی کتنے ہو گئے بولے چون ہو گئے ایک رات میں کتنے ہو گئے کرنے والے آج بھی لوگ کر رہے ہیں اس لیے میں اور آپ بھی اچھی طریقے سے عبادت کریں نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تمام ارکان جو اللہ پاک نے فرمایا ائی یقم احسن عملہ اچھے سے اچھی طریقے سے اپنے عمل کو لاوے حج زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے لوگ کہتے ایک ہی مرتبہ ہم کہتے ایک ہی مرتبہ اللہ نے موقع دیا ہے ایک ہی مرتبہ اچھا کر لو تاکہ اللہ پاک راستہ کھول دے بعض مرتبہ آدمی خدمت کرے اچھے اخلاق برتے تو اللہ پاک اس کے لیے دروازے کھول دیتے ایک مرتبہ ایک بزرگ پنجابی پنجاب زبان بولنے والے ایک عورت کو دیکھا کہ رو رہی ہے پوچھا بھائی کیا ہوا بولے میرا گھر نہیں ملتا ہے اور میں اپنے شوہر سے جدا ہو گئی اب اس کو اٹھایا اپنی بیوی کو ساتھ میں لیا اور یہاں گئے مس فلا گئے اور صبح کا گئے پھلا پھلا سب محلے میں گئے بہت دیر کے بعد اس نے کہا یہ میرا مکان ہے پھر جاتے جاتے عورت دعا دے کر گئی اللہ تیرے کو ہر سال حج نصیب کرے وہ کہنے لگے انیس سو اٹھہتر سے لے کر دو ہزار تیئیس تک اللہ نے ہر سال میرے کو حج کرنے کا موقع تھا فرمایا تو خدمت میں عبادت میں دعوت میں اور لوگوں کے کھلانے میں پلانے میں سیکھنے سکھانے میں وقت لگاوے اللہ کرے اس سال کا ہمارا حج اللہ پاک صحیح طریقے سے ادا کرا دے رہے ہیں اچھا آخری طواف ودا باقی ہے وہ بھی واجب ہے طواف ودا کر لیوے اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد کوئی نقلی طواف کیا ہے اور طواف ودا کرنے کا موقع نہیں ملا وہ اس کے قائم مقام ہو گیا اور اگر طواف ویدا کیا ہی نہیں تو اس کے اوپر طواف ودا کرنا واجب ہے نہیں تو ایک دم دینا پڑے گا تو نیت کرو انشاءاللہ اچھی طریقے سے سیکھیں گے اور اس کے لیے تین دن گیارہ میں آنا ہے ایک بات دوستوں بزرگوں تھوڑی معلومات کرنی ہے ان میں سے یہ جو ہمارا مجمع ہے ان میں سے چار مہینے کتنے ساتھیوں کے لگے ذرا ہاتھ اٹھاؤ ذرا ہاتھ اٹھاؤ گنیں گے کہ منا بھائی گنیں گے گنا پورا ہاتھ اٹھاؤ اچھا سال والے علماء ہے اس میں ایک دو تین چھ چلو لکھ لو اچھا مستورات میں چلا کسی نے لگایا ہے رکھا دکھاؤ ایک دو تین چار پانچ پانچ دس دن کس نے لگائے مستورات میں لگا دو اٹھاؤ پورا اٹھاؤ کتنے بائیس باقی انشاءاللہ آگے کی بات اپنے ویارا میں بیٹھ کر کریں گے اچھا بھائی رمضان میں تین دن کس کے کس کے لگ گئے ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا اب یہ نیت کرو انشاءاللہ موت تک ہر مہینے تین دن لگائیں گے اللہ ہم سب کو قبول فرما سبحان اللہ ابھی ہم صبح نکلنا کھانا جاؤ